بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں operation research O R operational research آج لیکچر نمبر 37 ہے اس سے پہلے جو ہم نے 36 سکس لیکچر مکمل کیے ہیں اس کے اندر مختلف سیگمنٹس کور کیے ہیں مختلف چیپٹرس ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں یہ مختلف ٹیکنیکس تھی ان کی ہم بات چیت کر رہے ہیں ہم نے بہت ساری ٹیکنیکس مکمل کر لی ہیں آج کل جس سیگمنٹ میں ہمیں وہ اسائنمنٹ پرابلمس کے بارے میں یہ میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا یہ ایک خاص قسم کے لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس ہوتے ہیں جن کو ہم ان طریقے سے سالو کرتے ہیں یہ جو سارے لیکچرز ہیں آپ کے پاس 36 سکس لیکچر جو آپ نے سنے یا آگے نو لیکچر اور ہوں گے یہ Virtual University Government of Pakistan کے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک لیکچر نمبر 37 جس کے اندر ہم بات چیت کریں گے اسائنمنٹ پرابلمس کے بارے میں لاسٹ ٹائم میں نے کافی زیادہ آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اسائنمنٹ پرابلمس ہوتے کیا ہیں آپ کے پاس کچھ جابس ہوتی ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ ورکرز ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کے پاس جابس ہوتی ہیں ان ورکرز کو اسائن کرتے ہیں اسی وقت جابس اور ورکرز تقریباً وہی ہوتے ہیں کہ اتنی جابس ہیں اتنے ہی لوگ ہیں آپ کے پاس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ورکرز زیادہ ہوتے ہیں جابس کم ہوتی ہے اور کبھی جاب زیادہ ہوتے ہیں اور ورکرز کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسائنمنٹ اس طریقے کی ہوتی ہیں بالکل اسی طرح کے پرابلمس ہم نے کیے تھے ٹرانسپورٹیشن میں اسی طرح کے ہم نے پرابلمس کیے تھے سمپلیکس کے اندر بیسیکلی کیا چیز ہے یہ لوکیشن ہے چیز کی ہے لوکیشن آف اسکیئرس ریسورسز کس جگہ پہ کمپیٹنگ آپ کے پاس ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر آپ نے ان کو ایلوکیٹ کرنا ہے ایک اور میں نے مثال دی تھی کہ کس طریقے سے آپ اسائن کرتے ہیں لوگوں کو کسی مشین کے اوپر لوگوں کو کسی وہیکل کے اوپر لوگوں کو کسی ایئر کرافٹ کے اوپر حج آپریشنس میں نے آپ کو بتائی تھی اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے ٹریول کرنا ہو کراچی سے اسلام آباد تک تو مختلف آپشنس آپ کے پاس موجود ہیں اگر آپ ذرا سوچیں تو آپ کے پاس جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں یہ پاکستان میں اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن ورلڈ اوور اگر آپ دیکھیں یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر تو بہت سارے ٹریول ایجنٹس ہوتے ہیں اور وہ ہالیڈے وغیرہ میں ڈیل کرتے ہیں اب مختلف پیکیجز ہوتے ہیں مختلف ایئر کرافٹس ہوتے ہیں مختلف فیسلٹیز ہوتی ہیں ان سب کو کس طریقے سے کرتے ہیں تاکہ وہ الٹیمیٹلی آپٹیمائز ہو جائے کیا چیز آپٹیمائز ہو جائے یعنی ان کو کم سے کم کاسٹ لگے اور زیادہ سے زیادہ ان کو پروفٹ آئے یہی بیسیکلی او آر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کر سکیں اپنی ایکٹیویٹیز کو میکسیمائز کر سکیں یا آپٹیمائز کر سکیں اور جو آپ کے پاس کاسٹ آ رہی ہے وہ کم سے کم خرچ ہو سکے یہی چیزیں آپ کسی فیکٹری کے آپریشن میں کرتے ہیں یہی کسی انڈسٹری کے اندر کرتے ہیں یہ کسی بزنس کے اندر کرتے ہیں تو آپریشن ریسرچ کیا چیز ہے basically application of scientific method to daily life problem اب ڈیلی لائف پرابلم اسائنمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں اب آپ کے پاس کالج ہے آپ کی ایک یونیورسٹی ہے آپ کے پاس کچھ ٹیچرز ہیں آپ کے پاس کچھ کلاس رومس ہیں آپ کے پاس کچھ لیبس ہیں کچھ کلاسز ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اس کے اندر ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح سے ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ فارغ نہ رہیں اگر ایک کسی اسٹوڈنٹ کی کلاس صبح لگا دی دوسری کلاس شام کو لگا دی تو اس بیچ میں کیا ہوگا وہ ٹائم فارغ ہوگا جب ٹائم فارغ ہوگا تو وہ اس کے لیے فرسٹریشن ہے اس کے لیے ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جس وقت صبح کو آئے ساڑھے آٹھ بجے اور ساڑھے بارہ بجے تک یا ایک بجے تک اس کا سارا ٹائم یوٹیلائز ہو اور ٹیچر بھی اویلیبل ہوں کمرے بھی اویلیبل ہوں لیب بھی اویلیبل ہوں اور ہم ساری کی ساری ایلوکیشن کرتے ہیں ساری کی ساری اسائنمنٹ کرتے ہیں یعنی کیا کیا اس کے اندر جابس ہیں آپ کے پاس اسٹوڈینٹس ہیں مختلف کلاسز ہیں ٹیچرز ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف فیکلٹیز ہیں مختلف ان کی کوالیفکیشن ہے مختلف ان کے رینکس ہیں مختلف ان کی اسپیشلائزیشن ہے ٹھیک ہے نا ٹیچرس کی اسی طریقے سے آپ کے پاس لیبس ہیں کلاس رومز ہیں کلاس کلاس چھوٹے ہیں ہیں بڑے آپ ان کے اندر اسٹوڈینٹس کو ایلوکیٹ کرتے ہیں کلاسز کے اندر لیب کے اندر لائبریری کے اندر اینڈ سو آن ان دا اور دوسری ایکٹیویٹیز آپ کرتے رہتے ہیں تو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو ہم کیا کرتے ہیں اسائنمنٹ پرابلمس یا ایلوکیشن پرابلمس بھی کہتے ہیں اس کے اندر آبجیکٹو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جس طرح سے ہمارا ٹرانسپورٹیشن میں ہوتا تھا ہمارے پاس کہ ہم ایسا ٹرانسپورٹیشن پیٹرن معلوم کرتے ہیں جس میں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ مینیمائز ہو جائے یہاں پر بھی یہی ہے to find the best assignment so that the total return is optimal ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی ریٹرن آ رہا ہے چاہے وہ کاسٹ کی صورت میں ہے یا وہ ہمارے پاس پروفٹ کی صورت میں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آپٹیمل ہونا چاہیے یعنی اگر آپ نے کاسٹ لگانی ہے تو کاسٹ کم سے کم ہونی چاہیے اگر پروفٹ کما رہے ہیں تو پروفٹ میکسیمم ہونا چاہیے اسائنمنٹ پرابلم کو ہم نے کیسے ڈیفائن کیا تھا وہی منیمائزیشن آپ کے پاس ڈبل سگما موجود ہے سی آئی جے ایکس آئی جے اس کے بعد ہم نے یہ کہا ہے کہ رو سم جو ہے آپ کے پاس وہ ون ہونا چاہیے اسی طرح سے کالم سم جو آپ کے پاس ون ہونا چاہیے اور لاسٹلی ہم نے کیا کہا ہے کہ ایکس آئی جے یا تو زیرو ہوگا یا ون ہوگا یعنی یہ قسم کا بائنری ہے either it is zero اور ون یعنی کسی بھی اگر آپ رو میں دیکھیں گے تو صرف ایک جگہ پہ ون آئے گا باقی سب جگہ پہ زیرو آئے گا اسی طریقے سے دوسری جگہ پہ آپ کیا کریں گے جب لوکیشن دیکھیں گے تو کسی بھی کالم میں دیکھیں گے تو ایک جگہ پہ آپ کے پاس ون آئے گا باقی سب جگہ پہ زیرو ہوگا تو یہ میتھمیٹیکل فارمولیشن ہے اس کو ذرا ذہن نشین کر لیجیے گا یہ بار بار استعمال ہوگی اور بار بار استعمال ہوئی ہے یہ ہمارے پاس ایک تھورم ہے یہ بڑا اہم تھیورم ہے کیونکہ یہ استعمال ہوگا یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا اس کو ذرا سا غور سے دیکھ لیں ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں if in problem we add a a to every element of row اور کالم دی افیکٹونیس میٹرکس دین آپ کے پاس اندرم ہے یہ کافی استعمال ہوگا کافی جگہ پر اس کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم نے کہا کہ یہ آپ کو بتا دیں تاکہ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں یہ جو اسائنمنٹ پرابلمس ہیں بیسیکلی بڑے سمپل سے بڑے اسٹریٹ فارورڈ سے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے اگر ایک آدھ ایگزامپل کر لیں تو جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا وہ ایک تو ریوائز ہو جائے گا اور تھوڑا سا آپ کو کانفیڈینس آ جائے گا کہ جی یہ اسائنمنٹ پرابلمس آسان ہے ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اب میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ چھوٹا سا سوال لوں کیوں چھوٹا سا سوال لوں تاکہ آسانی سے اسٹیپس آپ کے ذہن میں ہو جائیں اگر میں پہلے ہی ایک کمپلیکیٹڈ سا بڑا سوال لے لوں گا تو آپ کے لیے سمجھنا ذرا سا مشکل ہو جائے گا لیکن آپ فوراً یہ کیا کیا رہے کہ اگر میں فور بائی فور کی میٹرکس لیتا ہوں تو آپ eight by matrix eight by eight کی میٹرکس لے لیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں یہ دیکھتے ہیں کہ ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے جی ایک ایگزامپل ہے کہ given the following matrix find the optimal assignment ایک ہمارے پاس ابھی میٹرکس دی جائے گی ہم نے آپٹیمل اسائنمنٹ معلوم کرنی ہے یہ ہمارے پاس پانچ روز ہیں پانچ کالمز ہیں پانچ آپ کے پاس کوئی چیز دی ہوئی ہے پانچ چیزیں آپ نے لوکیٹ کرنی ہے کاسٹ آپ کے پاس دی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو کیا چیز کرنی ہے آپ کے پاس پانچ جابس ہیں پانچ لوگ ہیں ان کو آپ نے اسائن کرنا ہے کیسے اسائن کریں گے یہ دیکھتے ہیں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ایک فائیو بائی فائیو کی میٹرکس ہے اس کے اندر فائیو روز ہیں فائیو کالمز ہیں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے سب سے پہلے رو منیمم دیکھنا ہوتا ہے اور وہ رو منیمم ہر اس رو میں سے سبٹیکٹ کرنا ہوتا ہے مطلب پہلی رو کو لیں گے اس کے اندر کوئی ایک منیمم ایلیمنٹ لیں گے اور وہ سارے ایلیمنٹ میں سے اس کو سبٹیکٹ کریں گے سیکنڈ رو لیں گے اس کا پھر منیمم دیکھیں گے اور وہ سیکنڈ رو کے سارے ایلیمنٹ میں سے اس کو سبٹیکٹ کریں گے یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پر زیرو لانے کی کوشش کرتے ہیں زیرو کیوں لے کے آتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں پر اسائنمنٹ کرنا آسان ہے وہ ذرا سا دیکھیے گا وہی یہاں پر ہم کرتے ہیں اگر اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس فرسٹ رو کے اندر زیرو موجود ہے سیکنڈ رو میں بھی زیرو موجود ہے تھرڈ رو میں بھی زیرو موجود ہے فورتھ رو میں بھی زیرو موجود ہے اور ففتھ رو میں بھی زیرو موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ اب آپ کو وری کرنے کی بات نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر پہلا اسٹیپ جو ہے وہ کلیئر ہے کیونکہ ہر رو کے اندر زیرو موجود ہے یعنی اگر آپ منیمم بھی لیں گے تو زیرو آئے گا زیرو سپریکٹ کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے پہلا اسٹیپ جو ہے آپ کا بچ گیا جس میں آپ رو منیمم معلوم کر کے ہر ایلیمنٹ کے ساتھ سبٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ اسٹیپ یہاں پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آگے آتے ہیں کالم کے اندر کالم کو ذرا دیکھ لیں ابھی ہم پہلے اینالائز کر رہے ہیں ہمیشہ طریقہ کار یہ یاد رکھیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہلے سوال کو دیکھیں دیکھنے کے بعد اس پہ ایک آدھ منٹ لگائیں اور ایک آدھ منٹ لگانے کے بعد اس سوال کو اینالائز کریں کہ کس طریقے کا ہے یا کس پیٹرن کا آگے جائے گا اگر دیکھتے ہی آپ شروع کر دیں گے تو پھر آپ کے لیے تھوڑا سا مسئلہ آ جائے گا مثال کے طور سے کہ اس کے اندر آپ پہلے اسٹیپ لکھنا شروع کر دیں گے جی ہم زیرو یعنی کہ منیمم معلوم کریں گے اور سپریکٹ کریں گے تو وہ کوئی فائدے کی بات نہیں ہے یہاں دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کوئی ضرورت نہیں ہے پہلا اسٹیپ آلریڈی کیا ہوا ہے اب سیکنڈ اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے ہم نے کالم منیمم دیکھنا ہے تاکہ ہمارے پاس ہر کالم کے اندر زیرو آ جائے اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس کالمس کے اندر زیرو ہے یا نہیں ہے جی پہلی کالم کے اندر زیرو موجود ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں کالم ٹو میں بھی زیرو موجود ہیں کالم تھری کے اندر بھی موجود ہیں کالم فور کے اندر بھی ہیں اور کالم ففتھ کے اندر بھی موجود ہیں یہ جناب کالمس کے اندر بھی زیرو موجود ہے آگے آپ چل سکتے ہیں اس میں فردر سپریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیٹس پروسیڈ فردر سولوشن کیا ہمارے پاس یہی میں نے دوبارہ سے لکھ دیا جو میں نے آپ کو بھی ایکسپلین کیا تھا آپ کی سلائڈ کے اندر آ گیا ہے note that all the rows and columns have at least one zero row one has a single zero in column two so make an assignment that means delete mark X zero in اب آپ نے کیا کرنا ہے اب اسائنمنٹ کرنی شروع کر دینی ہے کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی زیروز موجود ہیں ہر رو کے اندر ہر کالم کے اندر آپ اسائنمنٹ کرنا شروع کر دیں آپ الاوکیشن کرنا شروع کر دیں اب رو ون کے اندر کیا ہے single zero in column two row one جو ہے نا اس کے اندر سیکنڈ کالم اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس زیرو ہے وہ دیکھ لیجیے گا آپ کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے کاپی پینسل نہیں سنبھالی جی کاپی پینسل سنبھالیں اس کو ساتھ ساتھ کریں ساتھ ساتھ دیکھیں اور ساتھ ساتھ آبزرو بھی کریں تینوں کام ساتھ ساتھ کرنے ہوں گے تو جناب پہلے row one has a single zero in column two so mark and assignment اب آپ نے اس کو اسائن کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے یہ اسکرین پہ آپ کے پاس آتا جائے گا سلولی اینڈ گریجولی ذرا غور سے دیکھیے گا یہ ہمارے پاس وہی میٹرکس ہے فائیو بائی فائیو کی میں نے کیا کیا فرسٹ رو کے اندر سیکنڈ کالم کے زیرو کو ایلوکیٹ کر دیا فرسٹ رو میں سیکنڈ کالم کے زیرو کے اندر اسائنمنٹ لگا دیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے سیکنڈ کالم کو ایلوکیٹ کر دیا یا سیکنڈ ورکر کو میں نے کام دے دیا ہے پہلا جاب سیکنڈ ورکر کو دے دیا ہے اب سیکنڈ ورکر کو آپ کچھ اور نہیں دے سکتے تو آپ کے پاس جو زیرو ہے وہاں پر کراس لگا دیں یعنی سیکنڈ رو کی سیکنڈ کالم میں آپ نے کراس لگانا ہے یہ میں نے سیکنڈ رو کی سیکنڈ کالم میں کراس لگا دیا ہے تو پہلی آپ کے پاس اسائنمنٹ ہو گئی یعنی آپ نے پہلی جاب دے دی ہے اور دوسرے آدمی کو بھی آپ نے فارغ کر دیا ہے ورکر ٹو کو بھی آپ نے اسائن کر دیا ہے نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہمارے پاس کیا ہے row two has a single zero in first column so make an assignment and delete the remaining zero in column one کیا چیز ہے اب رو ٹو کے اندر ہم آتے ہیں it has a single zero in the first column first column کے اندر سنگل زیرو ہے آپ اس کو اسائن کر دیں اور پھر اس کے بعد اگر نیچے کہیں زیرو ہے تو آپ اس پہ کراس کر دیں گے تو یہ اسٹیپ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس پہلے والی اسائنمنٹ ٹھیک ہے نا سیکنڈ کالم والی now we come to this second row second row میں فرسٹ ایلیمنٹ کو میں نے سائن کر دیا اور اسی طریقے سے جتنے بھی زیروز ہیں فرسٹ کالم میں ان کو میں کراس کر دوں گا تو یہ میں نے فرسٹ کالم کے اندر تھرڈ رو کے اندر اور فورتھ رو کے اندر جو زیرو تھے وہ میں نے کراس کر دیے تو میرے پاس دو اسائنمنٹس ہو گئی کون کون سی اسائنمنٹ ہو گئی جو اسائنمنٹ میں نے نمبر ٹو کو کر دیا یعنی سیکنڈ ورکر کو اور اسی طریقے سے میں نے فرسٹ ورکر کو بھی اسائن کر دیا جاب ون اور جاب ٹو اب نہیں اویلیبل ہیں وہ دونوں کے دونوں اسائن ہو چکی ہیں آگے چلتے ہیں تھرڈ اسٹیپ نا row three four and five have more than a single zero so we skip these rows and exam the columns اب کیا کرنا ہے کیونکہ روز میں آپ کے پاس ایک سے زیادہ زیروز ہیں تو آپ نے آگے پروسیڈ کرنا ہے کس میں کرنا ہے کالم کو دیکھنا ہے column three has three zeros and so omitted column four has a single zero in row five اب کالم فور میں کیا ہے has a single zero in row five so we make an assignment deleting the remaining zeros in row five تو یہ اسٹیپ اب ہم نے کیا کیا پہلے روز کے ساتھ کیا تھا اب کالم کے ساتھ کیا تھا اور کالمس کے اندر جس جگہ پہ زیروز ہیں اس کو چھوڑ دیا ہے اور ان کو لیا جن کے پاس ایک ہی اسائنمنٹ پاسبل ہے یہ ونس اگین تو یہ جناب آپ کے پاس کیا ہو گیا یہ آپ کے پاس تین اسائنمنٹ ہو گئی تین جاب چلی گئی تین ورکرس اسائن ہو گئے اب آپ کے پاس کیا رہ گیا ہے you are left with job three and four and you are left with the worker three and five اب اس میں دیکھیں گے آپ کے پاس کیا چیز ہے وہی چیز آ جو لاسٹ ٹائم میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جس کے اندر آپ کے پاس کارنرس پہ زیرو موجود ہیں یعنی کہ یہ پورا گریڈ زیروز کا بن گیا اب آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں ایک آپشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ جی آپ جو جاب تھری ہے وہ تھری نمبر تھری ورکر کو سائن کر دیں یا جاب تھری جو ہے نمبر فائیو کو آربیٹریلی آپ چوز کر سکتے ہیں اس میں کسی جگہ پہ بھی آپ نے لوکیٹ کر دیا اگر آپ نے فرض کیا کہ فائیو کو لوکیٹ کر دیا تو جاب فور جو ہے آپ کے پاس وہ نمبر تھری ورکر کو سائن کرنی ہوگی اگر آپ دوسرا کرتے ہیں کہ جاب تھری تھری کو سائن کرتے ہیں تو جاب فور جو ہے آپ کو فائیو کو سائن کرنی پڑے گی ٹھیک ہے نا that is the only alternate available here کرتے ہیں آگے دیکھیں now we have two zeros in rows three and four and four they occupy the corner and arbitrary assignment has to be made if we make an assignment and lead the remaining zero row three and leaves one zero position four five solution اب ہمارے پاس کیا ہے سولوشن آ گیا پرابلم کا اور وہ سولوشن کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے اس کو ذرا سا دیکھتے ہیں اس کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو فرسٹ رو کے اندر اسائنمنٹ ہم نے یہاں پہ کر دی ہے سیکنڈ کالم کے اندر ونس اگین ہمارے پاس سیکنڈ رو کے اندر ہم نے اسائنمنٹ جو کی ہے وہ فرسٹ کالم کے اندر کی ہے اسی طریقے سے ہم نے جو تھرڈ رو کے اندر اسائنمنٹ کی ہے وہ تھرڈ کالم کے اندر فورتھ رو کے اندر جو اسائنمنٹ کی ہے ہم نے وہ ففتھ کالم کے اندر اور ففتھ رو کے اندر ہم نے جو اسائنمنٹ کی ہے وہ ہمارے پاس فورتھ کالم کے اندر آ گئی تو اس دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر ہم نے پانچوں اسائنمنٹ کر دی ہیں پانچوں ورکرس کو کام دے دیا ہے اور پانچوں جابس ہمارے پاس جو تھی وہ بھی ہم نے اسائن کر دی ہے that means The job 1 has been assigned to the second worker, job 2 has been assigned to the first worker, job 3 has been assigned to the third worker, and job 4 has been assigned to the fifth worker, and job 5 has been assigned to the worker number 4. تو یہ ہم نے ساری کے ساری اسائنمنٹ کر دی ہیں ساری جاب سائن ہو گئی ہیں اور اسی طریقے سے سارے لوگ اسائن ہو گئے تو ہمارے پاس یہ جواب آ گیا ایک دوسری چیز پاسبل ہو سکتی تھی یہاں پر کیونکہ یہ ہمارے پاس زیروز یہاں پہ آئے ہوئے نا دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ اسکوائر کے یہاں پہ زیرو آئے ہوئے ہیں تو یہ اسائنمنٹ میں نے یہاں پہ کی تھی اس کی آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں پر اس کو اسائن کریں اور اسی طریقے سے یہ جو جب یہاں پہ سائن کر دیں گے تو یہاں پہ آپ نے کراس لگانا ہوگا جب یہاں پہ آپ کراس لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس اسائنمنٹ اویلیبل ہو جائے گی اس سوال کے دو جواب ہو سکتے ہیں دو اسائنمنٹ پاسبل ہو سکتی ہیں یعنی کہ اس سیل کے اندر جہاں پہ آپ نے فور تھری سیل کو لیا تھا اس کی جگہ آپ فور فائیو سیل کو لے سکتے ہیں یہاں پر آپ نے لیا ہے فائیو اور فور سیل کو آپ لے سکتے ہیں فائیو تھری سیل کو تو یہ بھی آپ کے پاس مختلف آپشنس اویلیبل ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اسائنمنٹ کے اندر ڈفرنٹ چانسز ہیں ڈفرینٹ پاسبلٹیز ہیں جو کی جا سکتی ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ آپ کسی وقت ایک آدمی کو ایک جاب اسائن کرتے ہیں تو دوسری بھی جاب اسائن کر سکتے ہیں تیسری بھی اسائن کر سکتے ہیں ایک آدمی ہر فن مولا ہوتا ہے نا تو اس کو کئی جابس اسائن کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس یہ جو الگوریتھم ہے یہ بڑا اچھا ہے بڑا انٹرسٹنگ سا ہے بڑا مزدار سا ہے لیکن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سا ہے یہ آپ ذرا دیکھیے گا غور سے کہ اس کے مختلف اسٹیپس ہیں یہ اسائنمنٹ پرابلمس کو سالو کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اس کے اندر نو اسٹیپس ہیں دس اسٹیپس ہیں یہ دس اسٹیپس کرنے ہوتے ہیں اور یہ اسٹیپس کیوں کرنے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے آسان طریقے سے سوال سالو ہو جاتا ہے اس کے برعکس اگر آپ سوچیں اگر آپ کے پاس سیٹ آف اکویشنس ہو کیا میں نے کہا کہ آپ کے پاس سیٹ آف اکویشنس ہیں لینئر پروگرامنگ میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہے اور اس کے بعد کیا چیز ہے آپ کے پاس کانسٹینٹس ہیں اور ریٹس کو کیا کرتے ہیں آپ انکوالٹیز ہوتی ہیں اس کو اکویشن میں چینج کرتے ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کس طریقے سے سالو کرتے ہیں کبھی کیسے سالو کرتے ہیں اگر آپ کو ساری اکویشن سالو کرنی پڑ جاتی ہیں تو آپ کے لیے کتنا مسئلہ ہوتا ہے اس کے برعکس اگر یہ نائن اسٹیپس کر لیں صرف نمبر کرنچنگ کرنی ہے یعنی کہ نمبروں کی تھوڑی سی ہیرا پھیری کرنی ہے ان کو کس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے کس طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا ہے اگر وہ آپ ہینڈل کرنا سیکھ لیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی آپ کے لیے آسانی ہوگی کمپیوٹر کے لیے بھی بڑی آسانی ہوگی کیونکہ آپ اچھا ایک پروگرام لکھ لیں گے یا اچھا پروگرام استعمال کر لیں گے صرف آپ نے ڈیٹا دینا ہے کمپیوٹر نے جواب دینا ہے اگر یہ لاجک سمجھ میں آ جائے تو آپ بڑا اچھا کمپیوٹر پروگرام لکھ سکتے ہیں وہ لوگ جو بی ایس کر رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کے اندر یا وہ لوگ جو کہ کمپیوٹر پروگرامنگ جانتے ہیں ان کا سبجیکٹ ہے ان کو چاہیے کہ اس کی اچھی سی کمپیوٹر پروگرامنگ کر لیں اسٹیپس پڑھتے جاتے ہیں اور ان کو ہم اپلائی کریں گے ایک ایگزامپل سے step number one starting with a maximal assignment mark یہ ٹک مارک ہے نا جو ہم کرتے ہیں صحیح کا tick mark all rows for which assignment have not been made اب آپ نے کیا کر لیا ہے آپ آپ کے پاس ایک پرابلم دیا ہوا ہے اسائنمنٹ پرابلم اس اسائنمنٹ پرابلم کو آپ لیں میٹرکس فارم میں لکھیں ٹیبلر فارم میں لکھیں ٹیبل فارم میں لکھیں جب ٹیبل فارم میں لکھا تو آپ نے پہلے اسٹیپ میں کیا کرنا ہے ہر رو کے اندر زیرو لانے کی کوشش کرنی ہے ہر کالم میں زیرو لانے کی کوشش کرنی ہے وہ آپ لے آئیں گے جب آپ لے آئیں گے تو آپ اسائنمنٹ کر دیں جو بھی اسائنمنٹ پاسبل آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس طریقہ کار تھا جب اسائنمنٹ ہو جائے تو آپ کے پاس وہ کیا کہتے ہیں میکسیمل اسائنمنٹ آپ کے پاس موجود ہے اب اسائنمنٹ کچھ جگہ پہ ہوئی ہوگی کچھ جگہ پر نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ وہاں پہ کافی ساری کنٹرڈکشن آ جاتی ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو زیروز ہو جائیں تین زیروز ہو جائیں تو چھوڑ دیں تو اس کو ہم سالو کرنے کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ starting with maximal assignment mark tick all rows for which assignment یہ ٹک مارک کر دیں ان روز کے اوپر step number two mark this sign column not already marked which have zeros in the marked rows اب کیا کرنا ہے ٹک مارک کہاں لگانا ہے ان کالمس جو کہ not already marked which have zeros in the marked rows اب یہ آنا ہے پہلے آپ نے روز کے اندر ٹک مارک کرنا ہے اب نیکسٹ کے اندر آپ نے کالم کے اندر کس کالم کے اندر ان کالم کے اندر جو کہ آلریڈی مارک نہیں ہوئی ہوئی ہیں اور ان کے رو کے اندر زیرو موجود ہے تو وہ کالمس آپ نے ٹک مارک کرنی ہے already marked which have zeros mark take mark rows not already marked which have the marked columns اب کس کی بات ہو رہی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس جگہ پہ آپ نے آلریڈی مارک کر لیا ہے جس میں آلریڈی اسائن کر دیا ہے اس کے اندر ٹک مارک کرنا ہے نا you have to mark rows not already marked which have assignments mark columns اس کے اندر تین چار دفعہ مارک استعمال کیا گیا ہے کہ آپ نے ان کو مارک کرنا ہے جو کہ آلریڈی مارک نہیں ہوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ ذرا سا اسٹیپ نمبر تھری کنفیوزنگ سا ہے دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں you have to take mark all rows not already marked which have assignment in the mark column تو اس کے دیکھ لیجیے گا کہ جو مارک کالم کے اندر جب اسائنمنٹ ہوئی ہوئی ہیں تو اس جگہ ان روز کو آپ نے ٹک مارک کرنا ہے step number four repeat steps two and three until chain of marking ends آپ نے کیا کرنا ہے روز سے اسٹارٹ کرنا ہے پھر آنا ہے کالم کے اندر کالم کے اندر مارک کرنا ہے پھر واپس جانا ہے رو کے اندر اور اس طریقے سے مارکنگ کرتے جانا ہے اور مارکنگ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوبارہ سے یا فردر مارکنگ آپ نہیں کر سکیں گے یہ جو ہم نے اگزامپل لی تھی four by four by four five by five کی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر کسی وقت ten by ten twenty by twenty کی اسائنمنٹ لے کے دیکھیں چیک کریں تو پھر اس میں ذرا مزہ آئے گا چاہے آپ مینولی کر کے دیکھیں چاہے آپ کمپیوٹر کر کے دیکھیں تو آپ کو ذرا زیادہ مزہ آئے گا کسی وقت ویسے ہی بائی دی وے جس وقت اتوار کا دن ہو ذرا موڈ بھی اچھا ہو موسم بھی اچھا ہو تو آپ کیا کریں ایک ٹین بائی ٹین کی میٹرکس لیں تھوڑے سے پیپرز اٹھا کے دیکھیں پیپرز اٹھا کے رکھ لیں اپنے پاس ساتھ ساتھ اور اگر کافی بھی ہو تو ذرا اچھی بات ہے اور اس کو کرنے کی کوشش کریں بڑا مزہ آتا ہے یہ ضروری نہیں ہے آپ کے ایک دفعہ لکھیں پھر دوبارہ لکھیں پھر دوبارہ لکھیں اگر آپ کے پاس پانچ چھ سات طرح کے کلر پینسل ہیں تو آپ ایک ہی پیج کے اوپر یہ ساری آپریشن کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اس کو ذرا سے میں ایکسپلین کرتا ہوں یہ جی، میں نے آپ سے کیا کہا میں نے کہا کہ ایک آپ پیس آف پیپر لے لیں اور پانچ چھ کلر پینسل اپنے پاس رکھ لیں تو پہلے آپ ایک میٹرکس لکھیں جو بھی آپ کے پاس دی ہوئی اسائنمنٹ جس میں آپ نے کرنی ہے فرض کیا کہ آپ نے بلیک پین سے لکھ لیا اس کے بعد آپ کیا کریں فوراً ادھر رو منیمم لکھیں اسی طریقے سے کالم منیمم لکھیں اور یہ سبٹریکٹ کریں سبٹریکٹ جب کریں گے تو آپ کے پاس آپ کو دوبارہ ایک لکھنے کی بجائے آپ ایسا کریں اسی جگہ پہ کاٹے اور اس دفعہ بلیک پین کی بجائے بلو پین استعمال کریں تو آپ کاٹتے جائیں تو آپ کے پاس ایک ڈفرنٹ ٹیبل آ جائے گا ڈفرنٹ میٹرکس بن جائے گی جو کہ آپ بلو پہ نظر رکھیں اس کے بعد کیا کریں پھر آپ نے رو جب کر لیا تو پھر آپ کالم کریں اب اس دفعہ آپ کیا کریں گرین پین استعمال کر لیں کاٹنے کے بعد آپ اس کو وہاں پہ لکھ دیں گے پھر اس کے بعد آپ اسائنمنٹ کرنا شروع کر دیں کون سی جس کے اندر آپ الوکیشن کرتے ہیں وہ کریں وہ ریڈ پین سے کر لیں پھر پرپل پین سے کر لیں تو ایک ہی آپ کے پاس پیس آف پیپر پہ ایک ہی ٹیبل کے اوپر آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں اگر آپ اسمارٹلی اگر آپ نیٹلی یہ سارا کام کریں ورنہ کیا ہوگا بار بار بار بار یہ چیزیں لکھنی پڑیں گی یہ بات میں نے آپ کو پہلے سمپلیکس میتھڈ میں بھی بتائی تھی آگے چلتے ہیں اسٹیپ فور کے بعد اسٹیپ نمبر فائیو کیا ہے اسٹیپ نمبر فائیو کافی بڑا سارا ہے یہ اسٹیپ ذرا سا غور سے دیکھیے گا اس کو ہم نے کرنا ہے ابھی ایگزامپل کے ذریعے ہم ایکسپلین کریں گے سارے اسٹیپس کریں گے draw line through all marked rows and through all marked columns اب آپ کے پاس کیا چیز ہے مارکڈ کالمس ہیں اور انمارکڈ روز ہیں یہ جو انمارکڈ روز ہیں اس میں آپ ایک لائن کھینچ دیں اور جو آپ کے پاس مارک کالمس ہیں اس پہ لائنیں کھینچ دیں check if the the above steps have been carried out correctly there should be as as many lines there were assignment ان کھینچنے assignment and we have at least one line passing through every zero this is a method of drawing minimum number of lines that will pass through all zeros this all the zeros are covered کیا چیز ہے یہ قسم کا چیک ہے کہ اگر آپ نے جو میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے میکسیمل اسائنمنٹ کی جس میں آلریڈی آپ نے اسائنمنٹ کی ہوئی ہیں آپ دیکھیے گا اگر آپ نے تین اسائنمنٹ کی ہیں تو جو آپ روز اور یہ جو کالم یہ آپ نے لائنیں کھینچی ہیں نا روز اور کالم کے اندر ان کے نمبر اور جتنی اسائنمنٹ کی ہے وہ برابر ہونے چاہیے اگر تین اسائنمنٹ کی تو تین ہی آپ کے پاس یہ لائنز ہونی چاہیے اور سارے زیروز اس میں کور ہو جانے چاہیے سارے زیرو دیکھیں آپ کور ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہے step number six now examine the element that do not have a line through them choose the smallest element and subtract from all the elements the intersection or junction of two lines leave the remaining elements of the matrix unchanged یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے سبٹریکٹ کرنا ہے وہ ایلیمنٹ آپ نے منیمم دیکھنا ہے جو باقی روز رہ گئی ہیں جو باقی کالمز رہ گئی ہیں جو باقی انٹریز رہ گئی ہیں اس میں سے آپ نے دیکھنا منیمم اور اس میں سے سبٹریکٹ کرنا ہے اور کس جگہ کرنا ہے جہاں پہ انٹرسیکشن وغیرہ ہے وہاں پہ اس کو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک آپ کے پاس نیکسٹ اسٹیپ ہے اس کو ضرور فالو کرنا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا ٹھیک ہے نا یہ ایک اسٹیپ ہے یہی چیز آپ کے پاس آگے کی اسائنمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے یا ڈیسائڈ کرتا ہے اسٹیپ نمبر سیون نا proceed to make an assignment of a solution is with an assignment for every row then this will be the optimal solution otherwise proceed to draw minimum number of line all zero as explain in one two five and repeat iteration if needed اب یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا یہ جب کر لیا آپ نے تو آپ فردر اسائنمنٹ کرنا شروع کر دیں اگر اسائنمنٹ اب نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں غلطی کر لی ہے اس کو دوبارہ سے جائیں اور اگر پاسبل نہیں ہے تو then you go once again I read it once again نا proceed to make an assignment if a solution is obtain with an assignment for every row then this will be the optimal solution اگر یہ آپ کے پاس آ گیا تو یہ آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن ہوگا otherwise proceed to draw minimum number of line all zeros as explain steps one two five and repeat iteration if needed تو یہ ساری ساری آپ نے دوبارہ کرنی ہے اب ہم یہ ایک ایگزامپل لیتے ہیں اس ایگزامپل کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے یہ جو جتنے بھی اسٹیپس ہیں ہمارے پاس سات آٹھ نو جتنے بھی ہیں اس ایگزامپل کے اندر لگائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو فالو کریں گے یہ ایگزامپل کیا ہے you have to solve the following assignment problem to minimize the total cost represent as element in the matrix cost in thousand rupees یہ جو آپ کے پاس میٹرکس آئے گی اس کے اندر کاسٹ دی ہوئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اسائنمنٹ uh, کرنی ہے یا اسائن کرنا ہے یا لوکیشن کرنی ہے اس طریقے سے کہ آپ کے پاس جو کاسٹ ہے ساری کی ساری وہ منیمائز ہو جائے یہ ہمارے پاس چار بلڈنگس ہیں آپ کے پاس چار کانٹریکٹرس ہیں چاروں کو اسائن کرنا ہے چاروں بلڈنگس اسائن کرنی ہے چاروں کانٹریکٹرس کو جاب بھی دینے ہیں ٹھیک ہے تو اے بی سی ڈی آپ کے پاس بلڈنگس ہیں one two three four contractors ہیں اور آپ نے ان کو اسی طریقے سے اسائن کرنا ہے کیا کریں گے پہلے وہی منیمم منیمم ان روز معلوم کریں گے منیمم ان کالم معلوم کریں گے اس کو سپٹریکٹ کریں گے سپٹریٹ کرنے کے بعد پھر آپ اسائنمنٹ کریں گے اور جس وقت اسائنمنٹ ہو چکی ہوگی اور آپ کے پاس کوئی ٹائی وغیرہ آ جائے گی تو پھر آپ نے ہنگیرین میتھڈ لگانا ہے یا ہنگیرین الگوریتھم آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے وہی اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں ساتھ ساتھ کرتا ہوں آپ بھی کریے دیکھتے بھی رہیے دیکھیں گے کہ یہ صحیح آتا ہے یا نہیں آتا ہے اور ساتھ وہ اسٹیپس جو میں نے ساتھ بتائے ہیں وہ الگ رکھ لیجیے گا لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اسائنمنٹ کرنی ہے سولوشن میں کیا کرنا ہے پہلی چیز step one choose the least element in each row of the matrix and subtract the the same from all in each row so that each row contains at least one zero یہ وہی پہلا اسٹیپ کیا کرنا ہے آپ نے کالم کے اندر یا رو کے اندر زیرو لے کے آنا ہے فرسٹ اسٹیپ میں یہ میں نے سپریٹ کر دیا تو ساری روز کے اندر آپ دیکھیں زیرو آ گیا فرسٹ رو میں بھی زیرو موجود ہے سیکنڈ رو میں بھی تھرڈ رو میں بھی فورتھ رو میں بھی لیکن اتفاق سے ہمارے پاس تھرڈ کالم کے اندر اور سیکنڈ کالم کے اندر زیرو نہیں آیا ہے تو ہم کیا کریں گے ابھی وہی کریں گے کہ کالم کے منیمم لے کے اس میں سے سبٹریکٹ کریں گے نیکسٹ اسٹیپ اسٹیپ ٹو ٹھیک ہے جی سیم ونس اگین کہ we choose the minimum and subtract اب ہمارے پاس اسٹیپ ٹو کے اندر یہ آ گئی میٹرکس نئی والی اس میٹرکس کے اندر کیا ہے میں پڑھتا ہوں first row is four two two zero second row is zero two zero twelve third row is eleven seven one zero and fourth row is zero zero eight four ہر رو کے اندر ہر کالم کے اندر زیرو ہے آپ اسائنمنٹ کر سکتے ہیں کیسے کریں گے اسٹارٹ کریں ذرا دیکھیں اس کو اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ اس کو اسائن کر سکتے ہیں جب اس کو اسائن کریں گے تو یہ آپ اس کو کراس کر دیں گے ٹھیک بات ہو گئی نیکسٹ اس کے اندر آپ یہاں پر بھی اسائن کر سکتے ہیں یہاں پر بھی سائن کر سکتے ہیں تھوڑی سی دیر کے کو چھوڑ دیں دین آپ نے کیا کر سکتے ہیں اس میں سائن کر سکتے ہیں لیکن سائن یہاں پہ نہیں ہوگا کیونکہ آلریڈی یہ کالم آپ نے ایگزاسٹ کر دیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کیا چیز ہے یہاں پر آپ اسائن کر سکتے ہیں یا یہاں پر اسائن کر سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کے پاس دو ہیں تو اب کیا چیز ہے آپ کیسے کریں گے کس طرح سے پروسیڈ کریں گے وہی طریقے کار فالو کریں جو ہم نے پہلے کیے تھے اور دیکھتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹارٹ کریں گے اس کے بعد اس پہ ہم نہیں کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ایک سے زیادہ ہے اسائنمنٹس تو ہم اس کو کیسے ٹائی کو بریک کرتے ہیں یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے ہنگیرین الگوریتھم میں اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں اسکرین پہ آپ کے پاس آئے گی میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں we make the assignment in each row and column پہلی چیز وہی جو بھی بتایا کہ کالم نمبر فور کے اندر آپ نے اسائنمنٹ کر دی ہے فرسٹ رو کے اندر اسائنمنٹ کر دی ہے آپ نے اس کو کراس کر دیا دین نیکسٹ بی کے اندر آپ نے کیا کیا فرسٹ ایلیمنٹ کو آپ نے اسائن کر دیا ہے پھر کیا ہوگا آپ کے پاس کس کو کراس کریں گے آپ فرسٹ کالم کے اندر جو زیرو ہے اس کو آپ کراس کر دیں گے اس کے بعد کیا ہے یہ بھی آپ کراس کر دیں گے یعنی کہ سیکنڈ رو کے اندر تھرڈ ایلیمنٹ کو کراس کر دیا اب اس کے بعد فردر آپ کچھ اسائن کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں یہ آپ نے اسائن کر دیا فورتھ رو کے اندر بھی اب اس طرح سے آپ کے پاس ایک دو تین اسائنمنٹ آ گئی ہیں جب یہ ایک دو تین اسائنمنٹ آ گئی ہیں اس کے بعد فردر اسائنمنٹ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں تو کم سے کم چار اسائنمنٹ تھیں ہمارے پاس رو سی کے اندر کوئی اسائنمنٹ موجود نہیں ہے اس کو ہم کیسے سالو کرتے ہیں اس کو ہم ہنگیرین میتھڈ سے سالو کریں گے یہ اسٹیپ آلریڈی ہم کرتے چلے آئے ہیں یہاں تک ہمیں طریقہ کار پتا ہے لیکن ہنگیرین میتھڈ سے ہم یہ فورتھ ایلوکیشن کرنے کی کوشش کریں گے now here we have only three assignment but we must have four assignments with this maximum assignment we have to draw the minimum number of line all the zeros this is carried out as explain in steps four to nine اب جو ہمارے پاس اسٹیپس آئیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے جائیے اس کے اندر میں نے الگ الگ الوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے میں نے کیا کہا ہے آپ کو تین اسائنمنٹس کر دی ہیں ہمیں چار اسائنمنٹس چاہیے تھیں ہم نے آگے چل رہا ہے آگے کس طرح سے کریں گے یہ اسٹیپس فور ٹو نائن کے اندر ایکسپلین کیا گیا ہے اسٹیپ نمبر فور نا we have to tick mark the unassigned row that is row C اب ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ہم روز کو مارک کر رہے ہیں ہم کالم کو کالمس کو مارک کر رہے ہیں ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس جگہ پر ہماری فورتھ اسائنمنٹ ہو جائے وہ جو طریقہ کار تھا نا ہنگیرین الگوریتھم میں وہ ہم یہاں پر ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کو ہم اپلائی کرنے کی یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں آپ نے نارمل طریقہ کار سے کیا کیا ہے آپ نے یہ تین اسائنمنٹ تو کر دی ہیں اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ وہ رو جو آپ نے اسائن نہیں کی تھی اس کو آپ نے ٹک مارک کر دیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تھرڈ رو کے اندر ہم نے کوئی اسائنمنٹ نہیں کی ہوئی تھی کوئی ہم نے لوکیشن نہیں کی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو ٹک مارک کر دیا ہے اب کیا کریں گے اس پوری رو کو دیکھتے جائیں گے جہاں پر بھی ہمارے پاس زیرو ہے ہم اس کالم کو ٹک کر دیں گے اس کیس کے اندر ہمارے پاس فورتھ کالم میں زیرو موجود ہے تو اس فورتھ کالم کو یہاں پر ہم ٹک مارک کریں گے ابھی آئے گا آپ کے پاس اسکرین پہ لیکن سمجھ لیں پہلے اس کو ٹک مارک کریں گے یہ اب ہمارے پاس مارکڈ کالم آ گئی کون سی یہ فورتھ کالم جو ہے مارک ہو گئی اب فورتھ کالم کے اندر آپ زیرو دیکھیں گے کہ کس کس جگہ زیرو ہے یہ زیرو ہے یہ تو آلریڈی مارکڈ ہے اس کے بعد جو زیرو یہ والا ہے تو یہ ہم اس کو بھی مارک کر لیں گے یعنی کہ یہ فرسٹ رو کو بھی مارک کر لیں گے اب ہمارے پاس فرسٹ رو مارک ہو گئی اب فرسٹ رو کے اندر ہم دیکھیں گے کوئی اور زیرو بچا ہے کوئی اور زیرو بچا نہیں ہے تو ہم یہاں پر رک جائیں گے اگر کوئی اور زیرو ہوتا کیا یہاں پر یہاں پر تو پھر ہم اس کو فردر پروسیڈ کرتے اور اسی طریقے سے اگر یہاں پر زیرو ہوتا تو اس کو کیا کرتے اس کالم کو ہم مارک کرتے اور پھر اس کے بعد زیرو دیکھتے اس کے اندر کہ کس رو کے اندر زیرو موجود ہے and we could have continued جب ہمارے پاس یہ بھی مارک ہو جائے گی یہ کالم بھی مارک ہو جائے گا اور یہ رو بھی مارک ہو جائے گی تو پھر کیا کریں گے ہم ان میں سے لائن ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے اب لائنس کہاں ڈرا ہوگی یہ اس طریقے سے لائن یہاں پہ ڈرا ہو جائے گی آپ آپ دیکھیے گا ابھی میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں ابھی میں بتاتا ہوں آپ کے اسکرین کے اوپر بھی آئے گا اور نوٹس کے اندر بھی موجود ہے نیکسٹ اسٹیپ چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کیا چیز ہمارے پاس against mark row C look for any zero element and mark the column that is column number four وہی اسٹیپس یہ آپ نے ٹک مارک پہلے کیا تھا یہ کالم کو ٹک مارک کر دیں ٹھیک ہے جی اب آپ کے پاس تھرڈ رو اور فورتھ کالم ٹک مارک ہو گیا next step against the mark column four look for any assignment and mark that row that is row A ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس فورتھ کالم آ گیا اسی طریقے سے فرسٹ رو آ گئی اور تھرڈ رو آپ کے پاس آ گئی نا we repeat step six and seven until the chain of marking ends اتفاق سے یہیں پہ اینڈ ہو گئی ہے تو اس لیے ہم یہیں پہ رک جاتے ہیں تو اسٹیپ نمبر سیون کمپلیٹ ہو گیا آپ کے پاس اسٹیپ نمبر ایٹ میں کیا کرنا ہے draw line rows row B and D یہ ذرا سے غور سے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس جگہ پر لائن ڈرا کرنی ہے draw line through all marked rows that is row B and D and through all marked columns جو مارکڈ کالمس ہیں اس پہ آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے اور جو انمارکڈ روز ہیں اس میں لائن ڈرا کرنی ہے once again I try to emphasize کہ جو بھی آپ کے پاس روز جن کو آپ نے مارک نہیں کیا ہے اس پہ لائن کھینچ لیں اور جو آپ نے کالم مارک کیا ہوا ہے اس پہ لائن کھینچ لیں یہ آپ کے پاس اس طریقے سے ہے یہ آپ کے پاس مارک گئی آپ لائن کھینچنا شروع کر دیں کس کے اوپر سب سے پہلے ان مارکڈ رو بی ہے then in marked row D ہے and similarly then column number four تو یہ آپ کے پاس تین لائنس ہو گئی تین لائنس ایک تو بی رو کے اندر ایک ڈی رو کے اندر اور ایک فورتھ کالم کے اندر اب آپ دیکھیں گے سارے کے سارے زیرو جو ہیں وہ کور ہو گئے what do have to do step number nine میں نے کہا تھا نا فائیو ٹو نائن میں ایکسپلین کر رہا ہوں نائن نائن اسٹیپ اسٹیپ کیا ہے نمبر پڑھ لیں select the minimum from the element that do not have a line through them in this example we have one as the minimum element subtract the same from all the elements do not have a line through them two lines یعنی جس پہ لائن نہیں ہے وہ یہ اسمال ایلیمنٹ اس میں سپریٹ کر دیں گے اور جہاں انٹرسیکشن ہو رہا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے یہ جی، میں نے اس اسٹپ میں بتایا تھا کیا کریں گے ساری لائن میں سے سپریٹ کر دیں گے اور جہاں پہ انٹرسیکشن ہے وہاں پر اس کو ایڈ کر دیں گے یہ ذرا سا غور سے دیکھ لیجیے گا جہاں پہ انٹرسیکشن ہے وہاں پہ ایڈ کریں گے باقی سب جگہ سے سپریٹ کریں گے تاکہ فردر اور زیرو لانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے and at this smallest element at the intersection of two this we have in matrix یہ ہمارے پاس میٹرکس آ جائے گی یہ میٹرکس آپ کے پاس آ گئی کس طرح کی three one one zero zero two zero thirteen ten six zero zero zero zero eight five ہم نے جو منیمم نمبر تھا جو اس کے اندر موجود نہیں تھا وہ اس میں سپریٹ کر دیا اور جو جس جگہ پہ بھی انٹرسیکشن تھا لائن کے اندر اس کو ایڈ کر دیا تو یہ جناب ہمارے پاس اسائنمنٹ آ گئی کیا اسائنمنٹ آ گئی اے جو آپ کے پاس بلڈنگ ہے وہ کانٹریکٹر فور کو دے دیں اس طریقے سے آپ نے یہ اسکور کر دیا بی جو ہے وہ کانٹریکٹر ون کو دے دیں سی جو ہے ابھی آپ ٹھہریں وہ آپ کانٹریکٹر تھری کو دے دیں اور ڈی جو ہے وہ آپ کانٹریکٹر ٹو کو دے دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جناب جواب آ گیا کیا جواب آ گیا building A is to contractor four building B is allotted to contractor one and building C is and to contractor three and building contractor two اب اس طریقے سے جو اس کی کاسٹ ہے آپ کے پاس دی ہوئی ہے کاسٹ آپ دیکھ لیں تو ٹوٹل کاسٹ کتنی آ گئی آپ کے پاس two hundred thirty four thousand rupees ٹھیک ہے یہ تو بڑی اچھی سی بات ہے بڑی آسان سی بات ہے لیکن اگر یہ مل میں بات ہو تو ذرا اچھا لگتا ہے کوئی بات نہیں یونٹس دیے ہوئے تھے ہمارے پاس جو منیمم کاسٹ آئی ٹو تھرٹی فور آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا اس سے سستا کام آپ نہیں کرا سکیں گے best possible sort of mathematically اب ہمارے پاس ایک نیا ٹاپک ہے نئی چیز ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس اب کیا ہے کہ میکسیمائزیشن پرابلم آ گیا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کوئی بھی منیمائزیشن پرابلم اگر آپ سالو کر سکتے ہیں تو آپ میکسیمائزیشن پرابلم بھی آسانی کے ساتھ سالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر میکسیمائزیشن پرابلم دیا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ والی بات ہونی نہیں چاہیے لیکن اس کو جانے سے پہلے یا اس کو کرنے سے پہلے میں دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کرا دوں کہ کیا ہم نے کچھ کیا ہے ابھی تک اسائنمنٹ پرابلمس کو ہم نے اسٹڈی کیا ہمارے پاس ایک ٹیبل دیا ہوا ہوتا ہے ایک ٹیبولر فارم دیا ہوتا ہے ایک میٹرکس فارم دیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم زیرو لانے کی کوشش کرتے ہیں ہر رو کے اندر ہم ہر کالم کے اندر ہم وہ لا سکتے ہیں کس طریقے سے لا سکتے ہیں کہ رو منیمم لے لیں اور وہ اس روز کے اندر سبٹیکٹ کر لیں ایک رو کا منیمم لیں وہ سارے ایلیمنٹ میں سبٹیکٹ کر لیں سیکنڈ رو کا منیمم لے وہ سب میں سبٹیکٹ کر دیں تو اس طرح سے آپ کے پاس زیروز آ جائیں گے آپ کیا کریں ایلوکیٹ کر رہے ہیں سائن کرنا شروع کر دیں اور کسی وقت ایسا ہوگا کہ آپ سائن نہیں کر سکیں گے جیسے لاسٹ ایگزامپل کے اندر ہمارے پاس تھا کہ ہم الٹیمیٹ کوشش کے باوجود بھی جتنے بھی ہم کوشش کر سکتے تھے اس کے باوجود بھی ہم صرف تین اسائنمنٹ کر سکے تھے چوتھی اسائنمنٹ ہمارے لیے کرنا مشکل ہو رہی تھی جبکہ ہمارے پاس ایک ورکر بھی بچ رہا تھا ایک جاب بھی بچ رہی تھی ہم نے لوکیٹ کرنا تھا کس طریقے سے لوکیٹ کرتے وہ ہمارے پاس ایک پرابلم آ رہی تھی ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو کس طریقے سے سالو کیا ہم نے ہنگیرین میتھڈ سے سالو کیا ہنگیرین میتھڈ کیا کہتا ہے کہ پہلے آپ میکسیمل جو آپ کے پاس اسائنمنٹ ہے وہ لے لیں وہ لینے کے بعد آپ کیا کریں اس کو الگ رکھیں اور اسٹارٹ کریں کہاں سے آپ ایک رو کے ساتھ وہ روز جو کہ آپ کے پاس انمارکڈ یعنی کہ جس کے اندر آپ نے اسائنمنٹ نہیں کی اس کو آپ مارک کر لیں اس کو ٹک کریں اس کے اندر آپ زیرو دیکھیں اور زیرو دیکھنے کے بعد اس کالم کو مارک کر دیں اس کالم کے اندر پھر آپ جائیں اور اس کالم کے اندر جہاں پہ بھی اسائنمنٹ ہے اس کو آپ دیکھیں اور اس رو کو آپ مارک کر دیں پھر وہ جب مارک کر دیں اس رو کو تو پھر فردر آپ زیرو کی طرف جائیں زیرو کی طرف جا کے دیکھیں تو پھر فردر اس کالم کو مارک کریں پھر نئی کالم اگر آ جائے تو اس کے اندر پھر اسائنمنٹ وغیرہ دیکھیں and that's how you continue that one اور جب یہ ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پر بھی آپ کے پاس مارکڈ کالم ہے اس میں آپ لائن کھینچ دیں اور جہاں پہ روز مارک نہیں ہے ان پہ لائنیں کھینچ دیں آپ دیکھیے گا یہ لائنیں اتنی ہی ہوگی جتنے کہ آپ نے اسائنمنٹ کی ہوئی ہوگی جب یہ چیزیں آپ کر لیں تو اس کے بعد جو آپ کے پاس باقی ایلیمنٹس بچ جائیں آؤٹ سائڈ دس ون اس میں سے منیمم نمبر دیکھیں وہ منیمم نمبر سب میں سپریکٹ کر دیں جو باقی بچ گئے اور جہاں پہ انٹرسیکشن پوائنٹس ہیں اس میں اس کو آپ کیا کریں ایڈ کر دیں ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نئی میٹرکس آ جائے گی اس نئی میٹرکس میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اسائنمنٹ بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے یہ تو تھا جناب ریویژن لیکن اس میکسیمائزیشن پرابلم کو کیسے سالو کریں گے جی آپ نے بالکل صحیح کہا بڑی آسانی کے ساتھ سالو کر لیں گے کہ اگر ہمارے پاس جو میٹرکس دی ہوئی ہوگی میٹرکس دی ہوئی ہوگی اس کو ہم مائنس سے ملٹیپلائی کر لیں گے جب مائنس سے ملٹیپلائی کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی ایک مینیمائزیشن کا پرابلم ہو گیا کیا کر رہے ہیں آپ یعنی کہ میکسیمائزیشن آف زیڈ کو آپ سالو کرنا چاہ رہے ہیں میکسیمائزیشن آف زیڈ کو that will be equal to minus minus minimization of Z آپ کے پاس زیڈ دیا ہوا تھا آپ نے اس کو مائنس سے ملٹیپلائی کر دیا تو آپ کے پاس کیا آ گیا آبجیکٹو فنکشن سارے کا سارا نیگیٹو ہو گیا اور اس کے بعد اس کو سالو کیا منیمائزیشن جو جواب آئے گا اس کو مائنس سے ملٹیپلائی کر لیں گے یہی کریں گے نا بالکل اسی طریقے سے کرنا چاہیے آپ وہی کالم منیمم معلوم کریں گے اور سبٹ کریں گے آپ دیکھیے گا میں نے ایک ایگزامپل لی ہے اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں نا اسائنمنٹ ماڈل کے اندر اگر آپ کے پاس میکسیمائزیشن آ جائے تو کچھ اس طرح کا ایک سوال بنے گا اس سوال کے اندر ہمارے پاس چھ سیلس مین ہیں چھ اسائنمنٹ دی ہوئی ہیں اور چھ جابس ان کو اسائن کرنی ہے مطلب ڈفرنٹ سیکٹرز ہیں ڈفرینٹ ایریاز ہیں ان کو اسائن کرنے ہیں یہ ہمارے پاس کاسٹ دی ہوئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہ جو بھی پروفٹ آ رہا ہے سیلس مین آپ کو پروفٹ لا کے دے رہے ہیں اس کو آپ نے میکسیمائز کرنے کی کوشش کرنی ہے مثال کے طور سے کہ سیلس مین اے کو اگر آپ فرسٹ سیلس مین کو آپ جاب ون اے سائن کر دیں یا ریجن اے سائن کر دیں تو ففٹین روپیز پروفٹ لے کے آئے گا and similarly thirty five zero twenty five ten forty five یہ مختلف آپ کے پاس کاسٹ دی ہوئی ہیں مختلف آپ کے پاس کاسٹ فنکشن ہیں لیکن یہاں پر یہ پروفٹ بیسیکلی دیے ہوئے کہ یہ پروفٹ آپ کو دیے ہوئے سیلس مین اتنے اتنے پروفٹ لے کے آتا ہے یہ اتنی سیلس لے کے آتا ہے آپ بتائیں اس کو کیسے میکسیمائز کریں تو کیا طریقہ کار ہوگا پہلا طریقہ کار یہ ہوگا اس سب کو آپ مائنس سے ملٹی پلائی کر دیں آپ کی جتنی بھی یہ یہاں پہ کاسٹ دی ہوئی ہے یا پروفٹ جو دیا ہوا ہے اس کو آپ مائنس سے ملٹی پلائی کر دیں ٹھیک ہے نا کاسٹ میں نے اس لیے کہا ہے کہنا نہیں چاہیے تھا اسٹرکٹلی اسپیکنگ لیکن اس لیے کہا ہے تاکہ آپ کو وہی فیبلٹی ہو اس کے ساتھ سیملرٹی آپ کر سکیں کہ یہ آپ کے پاس ایک قسم کا کاسٹ فنکشن ہی ہے اب اس کو ہم چینج کرتے ہیں اس کو کیسے چینج کریں گے مائنس سے ملٹیپلائی کریں گے ہر ایلیمنٹ کو جی ہر ایلیمنٹ کو ہم نے مائنس سے ملٹیپلائی کر دیا ہمارے پاس مائنس ففٹین آ گیا پہلی روکی میں بات کر رہا ہوں minus fifteen minus minus minus minus thirty five five five zero twenty ten forty کیا کریں گے آپ اس میں سے سب سے جو کم ہے نمبر سب سے جو لیسٹ ہے وہ لے کے سب میں سبٹیکٹ کر دیں گے یہ کریں گے نا کیا سب سے کم ہے جی ہاں minus forty five first row میں ہے تو مائنس فورٹی فائیو سب میں سبٹیکٹ کر دیں تو کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ مائنس فورٹی فائیو ہم نے سبٹریکٹ کرنا ہے یا فورٹی فائیو ایڈ کرنا ہے جب فورٹی فائیو ایڈ کریں گے تو پہلا جو ایلیمنٹ ہو جائے گا وہ تھرٹی بن جائے گا دوسرا ٹین بن جائے گا تیسرا فورٹی فائیو بن جائے گا چوتھا جو ہے وہ ٹوینٹی بن جائے گا اور پانچواں جو ہے آپ کے پاس 35 اور چھٹا جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا یعنی مائنس فورٹی فائیو سپریٹ کر دیں یا 45 فائیو ایڈ کر دیں تو اس طریقے سے آپ کیا کریں گے اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں یہ کیا کیا آپ نے ایک ہی اسٹیپ کے اندر ایک ہی اٹریشن کے اندر آپ نے مائنس کو ہٹا دیا آپ دیکھیے گا پہلے جب آپ نے رو منیمم نکالا یا وہ جو آپ نے ایڈ کیا یا مائنس کے ساتھ سپٹریٹ کیا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس زیرو بھی آ جائیں گے ہر رو کے اندر اور سارے کے سارے پوزیٹو آ جائیں گے پھر اس کے بعد تو یہ وہی چیز ہے جو کہ پہلے آپ ہینڈل کرتے تھے وہی سارے پروسیس کرنے اور الٹیمیٹلی آپ نے جواب نکالنے جب آپ کے پاس رو کے اندر زیرو آ جائیں گے پھر آپ کالم کے اندر لے آئیں گے پھر اسائنمنٹ کر لیں گے اسائنمنٹ کے بعد اگر پوری اسائنمنٹ نہیں ہوگی تو آپ نے ہنگیرین میتھڈ لگانا ہے and ultimately you will get the answer اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا اور کر لیجیے گا اور بھی ایک آدھ سوال دیے ہوئے نوٹس کے اندر اس کو بھی ٹرائی کیجیے گا کرنے کی ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ نے منیمائزیشن آف اسائنمنٹ کر لیا ہے تو میکسیمائزیشن آف اسائنمنٹ پرابلمس بھی کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امپاسبل اسائنمنٹس آ جاتی ہیں امپاسبل اسائنمنٹ سے کیا مراد ہے اگر آپ کے پاس یہ دیکھیں کہ مشینس ہیں آپ کے پاس مشین دی ہوئی ہیں one two three four five اسی طریقے سے آپ کے پاس جابس ہیں one two three four five یا اے بی سی ڈی ای اب آپ کے پاس جو سیکنڈ مشین ہے سیکنڈ مشین پہلا جاب نہیں کر سکتی فورتھ مشین جو ہے وہ بھی پہلا جاب نہیں کر سکتی اب یہ مشینیں ہیں یہ وہ کام کر نہیں سکتی ہیں جو آپ کے پاس پرٹیکولر جاب ہے مثال کے طور سے کہ یہ اگر لیت کی مشین ہے تو یہ رندے کا کام نہیں کر سکتی یا وڈ کا وڈ کٹنگ کا کام نہیں کر سکتی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں یہ ہوتا ہے نا بعض کہ خاص قسم کی مشینیں خاص قسم کا کام کر سکتی ہیں آپ کے پاس بہت طرح کے کام موجود ہوتے ہیں لیکن کچھ مشینیں کچھ کام کر سکتی ہیں کچھ مشینیں کچھ کام نہیں کر سکتی اگر اس طرح کی سچویشن آ جائے تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے اس کا بڑا آسان سا طریقہ کار ہے وہ بھی ہم انہی میتھڈ سے انہی طریقہ کار سے اس کو سالو کر سکتے ہیں کیسے کرتے ہیں ہم یہ ہمارے پاس جو یہاں پہ ڈیش لکھا ہوا ہے نا یہ میتھمیٹکس میں ڈیش کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ہم یہاں پہ ایک بہت بڑی کاسٹ یہاں پہ انٹروڈیوس کر دیتے ہیں جس کو انفینٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ انفینٹی یعنی کہ اگر آپ نے جاب اے جو ہے مشین ٹو سے کرانی ہے تو انفائنائٹ ٹائم چاہیے ہوگا انفائنائٹ کاسٹ چاہیے ہوگی آپ وہ لگا دیتے ہیں کیا لگاتے ہیں انفینٹی ایڈ کر دیتے ہیں جب انفینٹی جب ایڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ سوال وہی نارمل کا سوال ہو جائے گا جب یہ انفینٹی ایڈ کر دیں گے تو آپ وہی نارمل آپریشن وہی نارمل منیمم وہی نارمل رو منیمم وہی نارمل کالم منیمم معلوم کریں اور وہی سبٹیکٹ کریں انفینٹی میں سے کچھ بھی سبٹیکٹ کریں گے انفینٹی رہے گا اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس وہی پراپر اسائنمنٹ آ جائے گی کیونکہ اسائنمنٹس میں آپ میکسیمم نمبر کو تو زیادہ امپورٹینس نہیں دیتے آپ زیادہ تر زیرو کی طرف توجہ ہوتی ہے اور زیرو ہی یہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہینڈل کر لیں گے کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا یہ آئے گا آئے گا تو کوئی بات نہیں ہم سے پوچھ لیجیے گا ای میل کے ذریعے یہ کبھی ملاقات کر لیجیے گا اور آپ لوگ تو کافی انٹیلیجنٹ ہیں کتاب میں سے دیکھ لیں گے نوٹس میں سے دیکھ لیں گے اور نہیں ہوگا تو آج کل تو انٹرنیٹ سے دیکھ لیجیے گا انٹرنیٹ کے اوپر بڑے اچھے اچھے نوٹس اویلیبل ہیں بڑے اچھی اچھی اچھی موجود ہے ذرا سے سرچ کرنے کی بات ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں آپ کے گھر میں آج کل تو بڑے فاسٹ قسم کے انٹرنیٹ اویلیبل ہیں اس پہ دیکھیے اس سے بھی اچھے اچھے پریزنٹیشن آپ کو مل جائیں گی مجھے یہ جو میں بتا رہا ہوں اس سے بھی زیادہ ممکن ہے کہ آپ کو ٹرانسپیرنسی وغیرہ بھی مل جائیں لیکن جستجو کی ضرورت ہے کیا کرتے ہیں یہاں پر رکتے ہیں کیوں رکتے ہیں لیکچر مکمل ہو گیا ہے اسائنمنٹ پرابلمس ہم نے کمپلیٹ کر لی جو اسائنمنٹ پرابلمس تھے بیسیکلی منیمائزیشن کے پرابلم تھے بیسیکلی لینئر پروگرامنگ کے پرابلم تھے بیسیکلی یہ ٹرانسپورٹیشن کی ایک اسپیشل قسم تھی جس کے اندر ہمارے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اے آئی اور بی جے تھے وہ ون کے برابر تھے ان کو ہم نے سالو کیا ہم نے جلدی سے دو لیکچرز کے اندر یہ مکمل کیا اور اس کے ذریعے بیسیکلی منیمائزیشن کیا لیکن میکسیمائزیشن بھی کر سکتے ہیں اور ہم نے ایک یہاں پہ ایک نیا الگوریتھم پڑھا ہنگیرین یہ دیکھیے گا بڑی کام کی چیز ہے بڑی مفید چیز ہے اگر آپ کے پاس ایک اچھی اسائنمنٹ ہو جس وقت آپ یہ چیزیں پڑھ کے جائیں گے نا جس وقت جاب کے اوپر اور آپ کے پاس ایچ آر کی جاب ملے جس میں لوگوں کو ایلوکیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو لگا کے دیکھیے گا بڑی کارآمد چیز ہوگی دیکھنے میں تو بڑی سمپل سی بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی لیکن نمبر کرنچنگ ہے یہ نمبر کرنچنگ بڑی احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی جگہ آپ نے 3 کی جگہ مائنس تھری کر دیا یا 3 کی جگہ زیرو کر دیا تو آپ نے غلط آدمی کو وہاں پلیس کر دیں گے اگر غلط آدمی کو آپ نے پلیس کر دیا تو آپ دیکھیے گا آؤٹ پٹ کتنی خراب ہوگی اور پھر نوکری خطرے میں پڑ جائے گی ایسی کبھی ایسا کبھی اٹمپٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا کیئرفل رہیے گا ہمیشہ سوال کرنے کے اندر بھی اور اس کو اپلائی کرنے کے لیے بھی نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپکس کے ساتھ نئی چیزوں کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے جس کے اندر کچھ نئی ٹیکنیکس ہمارے پاس ہیں جس میں کیوئنگ تھیوری ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ریپلیسمنٹ ماڈل ہیں ہم ان چیزوں کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے بہت ساری ایکسرسائز کرنی ہے کیونکہ یہ ہنگیرین الگوریتم اتنا آسان نہیں ہے لیکن جب کر لیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس سے بڑی اچھی طریقے سے آپ چیزیں سالو کر سکتے ہیں ریوائز کر لیجیے گا ایک دفعہ سارے کے سارے جو آپ کے پاس نیٹ ورک موجود ہے جو آپ کے پاس ڈائنمک پروگرامنگ ہے جو آپ کے پاس لینئر پروگرامنگ ہے ٹرانسپورٹیشن اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت اللہ حافظ اور السلام علیکم